فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما صدق الله مولانا العظيم وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من نجات يا رسول الله قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالی نے محض اپنا کرم فرما کر کے ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے یہ رمضان پورے سال کے اعمال کا ایک میزان تھرمو میٹر ہے انسان جیسا رمضان کا مہینہ گزارتا ہے ایسا اس کا پورا سال گزرتا ہے رمضان کے مہینے میں ماشاء اللہ ہم روزہ فرض ہے وہ رکھتے ہیں تراویح سنت ہے وہ پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں لیکن اس مبارک مہینے کے اندر جو بڑا اہم کام کرنا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی سے زیادہ سے زیادہ مانگنا ہے یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے قرآن میں رمضان کے مہینے کے ضروری مسائل بیان فرمائے اور رمضان کے مسائل کو بیان کرتے کرتے بیچ میں اللہ نے ایک آیت بیان فرمائی اوپر بھی رمضان بعد میں بھی رمضان بیچ میں ایک دوسری آیت بیان فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب اجیب دعوت الداعی دا دعان فلیستجیبو لی والیؤمنو بی لعلہم یرشدون یہ آیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے سوال کرتا ہے تو بندوں کو بتا دو کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں جب کوئی دعا کرنے والا مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں خود اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اس کو میں نواز دیتا ہوں اسی لیے اس مبارک مہینے میں جو بڑا اہم کام ہے وہ ہے دعا کا کام مانگنے کا کام اور اللہ تعالی سے دنیا بھی مانگو اللہ سے آخرت بھی مانگو دونوں چیز اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے قرآن میں ایک دعا آئی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام دعاؤں میں اس دعا کو ضرور مانگتے تھے اسی لیے یہ دعا ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگنا چاہیے پھر ساتھ میں دوسری دعائیں بھی مانگ لے رہے وہ دعا یہ ہیں ربنا آتنا وفی دنیا حسنا وقنا عذاب النار اتنی چھوٹی اور اتنی جامع اور کوئی دعا ہے ہی نہیں اے اللہ ہم کو دنیا کی اچھائی اور بھلائی دیجئے آخرت کی بھلائی اور اچھائی دیجئے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے رکھیے کتنی بڑی دعا ہو گئی سب آ گیا کچھ باقی نہیں رہا اور دیکھو میں آپ کو دعا کے لیے ایک بنیادی بات بتاؤں ہم گورنمنٹ آفیسوں میں کچھ کام کاج ہمارا ہو تو اس کا جو پیپر ورک ہوتا ہے وہ صحیح ترتیب سے ہوتا ہے تو کام آسان ہوتا ہے اگر پیپر ورک گڑبڑ ہو جائے تو کام ہمارا بگڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے لینے کی بھی ایک ترتیب ہے اس ترتیب سے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ العزیز ہماری دعا ضرور قبول ہو جائے گی آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ریزن یہ بھی ہے کہ ہم جس ترتیب سے مانگنا چاہیے اس ترتیب سے نہیں مانگتے ترتیب میں آپ کو بتلاؤں دعا کی قبولیت کے وقت کو دیکھو جیسے میں نے فجر کے بعد آپ کو عرض کیا تھا تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے ایک تیسرا وقت بتاؤں دعا کی قبولیت کا اذان اور اقامت کے بیچ میں اللہ تعالی بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں صحیح حدیث میں ہے اذان ہو جاوے اور پھر جماعت کی اقامت ہوئے اس کے بیچ میں اللہ تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں اب آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ اللہ یہ نماز وغیرہ بھی مائک سے گھروں میں بھی آواز جاتی ہے اسی لیے ہماری دینی بہنوں کو پتہ چلنا بہت آسان ہے کہ اذان ہو گئی اب اقامت ہو رہی ہے بیچ میں جو ٹائم ہے اس میں سنت پڑھ لی سنت پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے لیے بیٹھ گئے اذان اقامت کے بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں فرض نماز سے سلام پھرانے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے سے پہلے دو خطبے کے بیچ میں نماز کے بعد اور عصر اور مغرب کے بیچ میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اس لیے پہلی چیز تو ہمیں دعا کی قبولیت کا وقت ڈھونڈنا چاہیے یہ میں نے آپ کو چند اوقات بتلائے جس میں اللہ بندوں کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں ان اوقات کو سیٹ کر کے دعا کرو دوسری چیز دعا قبلے کی طرف منہ کر کے کرنا چاہیے اور وضو کے ساتھ دعا کرو تو اور زیادہ بہتر ہے اور دعا کے وقت کے اوپر دونوں ہاتھ کو اللہ کے سامنے اٹھاؤ جیسے کسی کے سامنے ہم کوئی چیز مانگنے گئے ہو فقیر کی طرح مانگنے والے کی طرح دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے سینے کے بالکل مقابلے میں زیادہ اوپر بھی نہیں بالکل نیچے بھی نہیں منہ کے ساتھ لگانا بھی نہیں سینے کے سامنے اور دونوں ہاتھ پورے کھلے رکھ کر کے اٹھانا چاہیے اور دعا شروع کرو تو پہلے اللہ تعالی کی کچھ تسبیح بڑھو الحمد سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس طرح دو تین مرتبہ کم سے کم الحمد پڑھو اور اس کے بعد درود پاک پڑھو اور حدیث میں یہ سب چیزیں آئی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ بھی دعا کے شروع میں پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات میں جو اللہ سے دعا مانگی جس دعا نے قیامت تک کے لیے ہدایت کے فیصلے کروائے وہ دعا بہت بڑی دعا تھی بدر کے رات کی دعا حضور کی اس دعا میں حضور نے یہی تسبیح پڑھی تھی یا یا یا یا یا یا حیو حیو حیو قیوم قیوم قیوم اس کہ بدر کی رات نے مسئلہ کیا تھا کہ تین سو تیرہ صحابہ سامنے ایک ہزار مکہ والے اگر یہ تین سو تیرہ صحابہ اس دن ختم ہو جاتے تو قیامت تک دنیا میں اسلام باقی نہیں رہتا اسی لیے خود حضور نے اللہ کے سامنے سجدے میں یہ بات کہی ہے حدیث میں ہے کہ بدر کی رات میں سجدے میں اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تو تعبد اللہ یہ آج تین سو تیرہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک دنیا میں آپ کی عبادت نہیں ہوگی اسی لیے وہ رات اور وہ دعا بہت ہی عجیب دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں حضور نے یہ جملے گئے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا یا قیوم اس کے علاوہ یہ بھی پڑھنا چاہیے یا ارحم ارحم ارحم الراحمین الراحمین الراحمین یا یا تین مرتبہ یہ بھی پڑھنا چاہیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب تین مرتبہ بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو اللہ کی پوری رحمت بندے کی طرف آ جاتی ہے اور اللہ بندے کی دعا کو اٹھا لیتے ہیں قبول فرما لیتے ہیں اسی طریقے سے یا جلالی ولی کرام یہ جملہ بول کر کے جو دعا مانگے گا وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے یا جلالی جلال والاکرام اور شروع میں یہ بھی پڑھنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خود قرآن کے اندر ہے اور ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت پڑھی تھی یہ تسبیح پڑھی تھی تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو کیا یہ تسبیح خالی یونس علیہ السلام کے لیے تھی ہم پڑھے تو ہم کو کچھ ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آگے آیت میں نہیں پڑھا اللہ کیا فرماتے وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ جو ایمان والا بھی یہ تسبیح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے باہر نکال دیں گے اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر لہذا یہ تسبیح بہت فائدے والی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کوئی بھی پریشانی ہو تو چند مرتبہ گیارہ اکیس اکتالیس مرتبہ یہ تسبیح پڑھو اللہ اس کی برکت سے پریشانی کو دور کر دیں گے اس کو بھی دعا کے شروع میں پڑھنا چاہیے اور ایک آیت اور ہے جس کو اس میں آزم کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں وہ اللہ کم اللہ واحد لا اللہ اللہ الرحمن الرحیم و الہکم اللہ واحد لا اللہ اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی دعا کے شروع میں پڑھنا چاہیے تو دیکھو ترتیب سمجھ لو دعا کی شروع میں الحمد کم سے کم ایک یا تین مرتبہ پڑھو صرف الحمد للہ اس کے بعد یا حیو یا قیوم تین مرتبہ پڑھو یا ارحمر راہمین تین مرتبہ پڑھو یا ذل جلال ولی کرام پڑھو لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین پڑھو و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم پڑھو درو شریف پڑھو اور اس کے بعد اپنی لسٹ گنوانا شروع کرو اللہ تعالیٰ کو اور لسٹ کی شروعات کے اندر یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ضرور اللہ کے سامنے پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار پھر دوسری دعائیں شروع کرو دعا مانگتے مانگتے بیچ میں بھی ایک مرتبہ درود پڑھنا چاہیے چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ نبی درمیان میں بھی اور دعا ہم ختم کرے اس وقت پر بھی درود شریف پڑھ لیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں دعا کے شروع میں دعا کے بیچ میں دعا کے اخیر میں درود پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرما لیں گے ترتیب سے دعا کو مانگنا ہے یہ مانگنے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے لینے کا مہینہ ہے ایک بات اور بتلاؤں کبھی کوئی ایمرجنسی حالات پیش آ جائے اب تو دنیا میں ہر چیز میں ایمرجنسی ہوتی ہے بس میں بھی ایمرجنسی دروازہ ہوتا ہے ٹرین کے اندر بھی ایمرجنسی دروازہ ہوتا ہے ہاسپٹل میں بھی ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے تو زندگی میں بھی ایمرجنسی حالات پیش آتے ہیں تو ایمرجنسی حالات کے موقع کے اوپر ایک خاص عمل جس کو کہتے ہیں سلاد الحاجت سلاد الحاجت کا مطلب کیا کہ کوئی ایسی تکلیف ضرورت پیش آ گئی تو دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا کرنا یہ حضور نے صحابہ کو سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا کہ کوئی بھی ایسی ضرورت پیش آئے تو دو رکعت حاجت کی نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا کرو دیکھو ایک ہماری غلطی اور اس کی اصلاح ہم کیا کرتے ہیں کوئی کام کا پلان پروجیکٹ پہلے کرتے ہیں پھر جب کام اٹکتا ہے تو دعا کرواتے ہیں یہ ہماری غلطی ہے بہت بڑی ترتیب کیا ہے کہ کوئی کام ہم سوچے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یہ پروجیکٹ کرنا ہے تو پہلے دعا کرے اس کے بعد اس پروجیکٹ کو اس کام کا پلان بنانا شروع کرے پہلے دعا ہے بعض تفسیری روایتوں میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیہ وسلام کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی دعا کے اوپر بتایا گیا کہ فلانا پھل کھا لیجیے آپ کو شفا ہو جائے گی کھایا شفا ہو گئی دوسری مرتبہ وہ تکلیف ہوئی تو سیدھا وہ پھل کھا لیا شفا نہیں ہوئی تو حضرت علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اس دن یہ پھل کھایا تھا تو شفا ہو گئی تھی آج کھایا تو شفا نہیں ہوئی تو کیا جواب ملا اس دن پہلے تم نے ہم کو پکارا تھا بعد میں دوا کھائی تھی آج تم نے دوا پہلے کھائی پھر ہمارے پاس آئے ترتیب یہ ہے کہ پہلے دعا کوئی کام ہم سوچے کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے دعا اور دعا کرنے کے بعد پھر اس کام کو چالو کرو یہ ترتیب ہے کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حاجت کی دعا سکھائی کہ دو رکعت نماز پڑھو اور ہمارے بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا پڑھا کہ سلاۃ الحاجت میں پہلی رکعت میں علم نشراح کی صورت پڑھنی چاہیے اور دوسری رکعت میں ایزاجا نصر اللہ پڑھنا چاہیے باقی کوئی بھی پڑھ سکتے لیکن یہ صورت پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد علم نشرح اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ایزا جا اور سلام پھرانے کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے جو حدیث میں آئی وہ دعا کیا ہے اللہ الحزن سہلا اذا شیت اتنا پیارا یہ دعا ہے کا جملہ ہے اے اللہ دنیا کی کوئی چیز آسان نہیں جب تک کہ آپ اس کو آسان نہ بناوے آپ آسان کریں گے تو چیز آسان اور اگر آپ آسان نہیں کریں گے تو ہم کو جو آسان دکھتے وہ بھی مشکل ہو جائے ہم دنیا میں بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں اتنی ایزی چیز اتنی ہارڈ اور مشکل ہو گئی ہم ایسا کہتے ہیں بہت سی مرتبہ آسان چیز اللہ کے کرنے سے آسان ہوتی ہے مشکلی میں آسانی اللہ تعالی کرتے ہیں تو یہ دعا حدیث میں آئی اللہ ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا اله الا الله الله الحليم الكريم سبحان رب رب العرش العظيم والحمد لله العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من من كل كل بر والسلامة اسم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا همن اللہ فرجتا ولا اللہ الا شفتا ولا ویسرتها یا الراحمین اس دعا کو حاجت کی دعا کہتے ہیں اس کے الفاظ قریب قریب حدیث پاک میں آئے ہیں تو دو رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھے اور پھر بندہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں لیکن ایک بات اور بھی سمجھو ساتھ کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی دعا کی اور منہ پر ہاتھ پھرا اور وہ کام ہو جائے یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کو کون سی چیز کب دینے کی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اللہ کے یہاں بندے کے لیے حکمت کا ٹائم دیکھا جاتا ہے ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ہم کو یہ چیز ابھی مل جائے اور اللہ کی یہاں حکمت ایسی ہے کہ ابھی نہ ملے بعد میں ملے تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت پر عطا کرتے ہیں اسی لیے دعا کے اندر کبھی آدمی جلدی نہ مچاوے ہم نے بعض بزرگوں سے سنا کہ ہم نے اس عمل کی دعا سترہ سال تک مانگی تب جا کے وہ قبول ہوتی ہوئی نہیں یعنی وہ چیز جو ہے ہم کو سامنے ملی کئی سال تک بعض مرتبہ دعا کرتا ہے بندہ سترہ سال اٹھارہ سال تب جا کر کے یہ چیز سامنے آتی اسی لیے دعا کے معاملے کے اندر مایوس بھی نہیں ہونے کا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے مانگنا چھوڑ دو نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے پورا یقین رکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال جن کی کتاب ہے حضرت ایک واقعہ سنا تھے ایک آدمی نے بیان میں سن لیا کہ جمعہ کے دن اثر اور مغرب کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے تو اب ہماری نظر تو کتنی دنیا ملے ہی ہماری نظر تو آدمی جمعہ کی نماز کے بعد کھیت میں گیا اور ایک بڑا پتھر لے کر کے اثر کی نماز میں کپڑے میں لپیٹ کے مسجد میں لے کر آیا اثر کی نماز ہو گئی تو نماز پڑھنے کے بعد وہ پتھر سامنے رکھا اور دعا میں بیٹھ گیا اے اللہ اس کو سونے کا بنا دیجئے اے اللہ اس کو سونے کا بنا دیجئے اے اللہ اس کو سونے کا بنا دیجئے اور سامنے کھڑکی سے دیکھ بھی رہا ہے کہ سن سیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اندھیرا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور یہی دعا میں وہ لگا ہوا ہے سورج نیچے چلا گیا مسجد کی کھڑکی سے نظر آنا بند ہو گیا اور وہ دعا بھی مانگتا ہے پتھر دیکھتا بھی ہے کہ سونا بنا کہ نہیں بنا جب بہت اندھیرا ہو گیا اس کو ایسا لگا کہ سن سیٹ ہو گیا مغرب کا وقت ہو گیا اور ابھی تک وہ پتھر پتھر کا پتھر ہے تو اس نے نا امید ہو کر کے کیا کہا ہے اللہ آپ سونے کا نہیں بنا سکتے تو کم سے کم لوہے کا تو بنا دو اسٹیل کا تو بنا دو حضرت نے لکھا کہ وہی منٹ دعا کی قبولیت کی تھی اور اس نے دیکھا کہ وہ لوہے کا بن گیا پتھر کا تھوڑی سی صبر کرتا تو اللہ سبحان ہو تعالیٰ اس کو وہ نعمت بھی عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ کے معاملے کے اندر کبھی جلدی نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حکمت سے وہ نعمت بندے کو جب چاہے تب دیتے دیتے ضرور ہیں لیکن حکمت سے وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا فرما تو دعا میں ایک جلد بازی بھی نہیں ہونی چاہیے اجلت بھی نہیں مانگتے رہو مانگتے رہو یقین کے ساتھ مانگتے رہو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور بے ضرور بندے کو نواز دیں گے دوسری بات میں آپ کو عرض کروں اللہ کتنے قریب ہے آیت میں فرمایا نے کہ فنی قریب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں بندے کے بالکل قریب ہوتا ہوں نزدیک ہوتا ہوں تو قریب کی بات سناؤ اللہ کتنے قریب ہوتے ہیں ایک عورت ہے حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہے آج کل لوگوں کو نئے نئے نام کا شوق ہوتا ہے تو یہ بھی ایک نیا نام ہے صحابی عورت ہے اور اتنی خوش نصیب عورت ہے کہ اس عورت کی بات اللہ نے سات و آسمان پر سنی ہے عجیب عورت ہے حضرت خولا ایک مرتبہ ان کے شوہر کے ساتھ کچھ فیملی پرابلم ہو گیا ان کا تو فیملی پرابلم ہو گیا تو کیا کرے وہ سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کرنے آئی اپنے ہسبند کی اب جو آئی ہے تو حضور بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ بھی وہاں ہے آپ کی پاک بیوی اور وہ عورت پردے میں آئی اور حضور کی ایک سائڈ کھڑے ہو کر کے چپ کے حضور کے کان میں اپنے شوہر کی فریاد کی حضرت عائشہ وہاں ہے حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے بھی نہیں سنا وہ پاس میں تھی حضرت عائشہ حضرت عائشہ نے بھی نہیں سنا کہ اس نے اپنے شوہر کی کیا شکایت کی کیا فریاد کی ایک دم آہستہ آہستہ آہستہ پوری بات اس نے کہی حضور کو کہ میرے شوہر سے یہ میرا پرابلم ہوا اب دیکھو اللہ کتنے قریب ہے اللہ میرے اور ایمان ایمان کو کو آپ کے تازہ بنا دیا ہے حضرت عائشہ یہاں بیٹھ کے نہیں سن سکی اس اس عورت کی بات کو چونکہ نے پیچھے سے حضور کے کان میں فریاد کہی اور عورت میں یہی مزاج ہونا چاہیے کبھی کوئی فیملی پرابلم ہو جائے تو اس کو پوری دنیا میں نہ پھیلا دے رہے اس سے تھوڑا ہی مسئلہ حل ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان میں کوئی ایشو ہو جاوے تو اندر اندر چپکے سے اس کو سالو کر لینا چاہیے ہسبینڈ کا کوئی ذمہ دار ہو اپنی فیملی کا کوئی ایک دو آدمی کو کہ کر کے سالو کروا لے رہے اس کو ٹاک آف ٹاؤن نہ بناوے کہ پورے گاؤں میں جہاں دیکھو وہاں ان کے گھر میں یوں ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ عورت ناراض ہو کے گھر چلی گئی ہے ایسا ویسا یہ سب باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں قریب بیٹھی تھی میں نے نہیں سنا اور اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سن لیا اس عورت کی بات کو اور اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا قرآن کی آیت لے کر کے اٹھائیسویں پارے کی پہلی آیت قد سمع اللہ قول اللتی تجادلو کا فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما اللہ نے بھیجا حضرت جبرائیل کو اور کہا کہ اس عورت کی بات اللہ تعالی نے سن لی ایک دم پکی سن لی اللہ نے جو عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کی فریاد کرنے کے لیے آئی تھی اب سوچو اللہ کتنے بندوں سے قریب ہے کہ حضرت عائشہ نہیں سن سکی اور ساتوں آسمان پر میرے اللہ نے سن لیا اور فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو تمہارے فیملی پرابلم کا سولوشن یہ ہے سولوشن بھی اللہ نے بتلا دیا ہے تو اللہ تو اتنے قریب ہے کہ میں اور آپ اتنے پاس بیٹھے ہیں اور کوئی آدمی مجھے کان میں کچھ کہے ہوئے ہو سکتا ہے آپ بالکل نہ سنے لیکن اللہ سات و آسمان کے اوپر بندوں کی ہر بات کو سن لیتے ہیں فعنی قریب بلکہ بات یہ ہے کہ سور تاہا میں اللہ فرماتے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَقْفَاءَ اللہ تو چھپی ہوئی بات جو دل میں ہوتی ہے وہ بھی جانتے اور جو بات آج تک ہمارے دل میں نہیں آئی وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر پہلا کام جو کرنا ہے وہ میرے بھائیوں دینی بہنوں وہ اللہ سے مانگنا زیادہ سے زیادہ مانگنا یہ مانگنے کا مہینہ ہے اللہ کی طرف سے اور میں نے جو آپ کو شروع میں دعا کے متعلق چند باتیں بتائی ان باتوں کو یاد کرو اور اس ترتیب سے دعا کرو اور یقین رکھو اللہ سے قبولیت کا انشاءاللہ العزیز اللہ کے یہاں ہماری دعا قبول ہو جائے گی دوسری بات ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہے کہ اللہ نجات فرمائے جہنم سے نجات ہو جاوے قبر کے عذاب سے نجات ہو جاوے سکرات کی تکلیف سے نجات ہو جاوے دنیا کی مصیبت سے نجات مل جاوے آخرت کی مصیبتوں سے نجات مل جاوے نجات کہتے چھٹکارا مل جاوے ہر ایک کو اس کی فکر ہے ایک صحابی ہے حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک نیا نام آ گیا بچوں کا نام رکھنے کے لیے وہ عورت کا نام تھا خولا یہ اقبا صحابی کا نام ہے اور بڑے جلیل القدر صحابی حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر میں ہے ایجپت میں ہے آپ لوگوں کے یہاں جب میں یہاں ڈسمبر میں وہ ونٹر ویکیشن پروگرام میں آیا تھا اس کے بعد میں ایجپت گیا تھا تو وہاں کی دو بات میں ضرور سناؤں گا ابھی مجلس کے اندر حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ایجپت میں ہے اور جن کے ہاتھ کے اوپر پورا مصر اللہ نے فتح کروایا اور وہاں اسلام پہنچایا وہ صحابی ہے حضرت امر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فاتح مصر کہتے ہیں ان کی قبر اور حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دونوں کی پڑوس پڑوس میں ہے ایک فٹ کا فاصلہ ہے یہاں ان کی قبر وہاں ان کی قبر اور میں آپ کو کیا بتلاؤں ان کی قبر کے اوپر میں دو مرتبہ حاضر ہوا ایجپت میں ایک ویک رہا تھا تو دونوں وقت کے اوپر جب دعا کے لیے یوں کر کے ابھی صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں کچھ بولے اس سے پہلے اپنا رونا شروع ہو جاتا ہے عجیب نور برستا ہے وہاں حضرت عمر بن عاص کی قبر پر بھی حضرت اقبا ابن عامر کی قبر پر بھی عجیب نورانیت ہے ابھی تو ہاتھ اٹھاؤ صرف کچھ بولو بھی مت اس سے پہلے دھڑ دھڑ آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ایسی اللہ نے ان قبروں پر نورانیت رکھی ہے تو حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من نجات یا رسول اللہ حضور نجات کیسے ملے گی جہنم کی آگ سے نجات قبر کے عذاب سے نجات دنیا آخرت کی مصیبت سے نجات تو حضور نے تین بات فرمائی اور میرا ایمان ہے آپ کا بھی ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یقینی ہے اور اسی کے مطابق ہوتا ہے تو اگر یہ بات تینوں پر ہم عمل کریں گے آپ عمل کریں گے جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ نجات دے دیں گے پہلی بات حضور نے ارشاد فرمائی املک علی کا لسان کا اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو زبان پر کنٹرول رکھنے کا کیا مطلب اچھی بات بولو گناہ کی بات مت بولو گناہ کی بات بالکل مت بولو اچھی بات بولو کلمہ پڑھو قرآن پڑھو تسبیح پڑھو ذکر کرو اپنے بچوں کے ساتھ دین کی بات کرو شوہر کے ساتھ محبت کی بات کرو شوہر بیوی کے ساتھ اچھی بات کرے بھائی بہنوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اچھی بات کرو گناہ کی بات مثلا گانا ہے قیبت ہے جھوٹ ہے چگلی ہے تہمت الزام بہتان ہے ایسی حرام بات بالکل مت یہ سب حرام بات ہے گیبت کرنا تہمت لگانا بہتان لگانا چگلی کرنا جھوٹ بولنا یہ سب حرام بات ہے گانا گانا حرام بات حرام سے اپنی زبان کو بچاؤ اور زبان سے اچھی بات بولو دیکھو کتنی اچھی بات آج فجر میں آپ کو بتایا ستر ہزار مرتبہ سیونٹی ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ مغفرت کر دیں گے کتنی بڑی بات یہ زبان سے ہی بولتے ہیں نا آدمی کلمہ تو ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو املک علیہ کا لسان کا دوسری بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیسا کا بھائی تو کا اس کا ایک میننگ یہ ہوتا ہے کہ تم کو تمہارا گھر سما کر کے رکھے میننگ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو بغیر ضرورت گھر سے باہر مت نکلو دینی ضرورت ہو گھر سے باہر جاؤ دین کی ضرورت مثلا ابھی ہماری دینی بہنیں یہاں بیان میں آئی دینی ضرورت ہے محلے میں تعلیم ہوتی ہے تعلیم میں جانا دینی ضرورت ہے اپنے ابا اما کو ملنے کے لیے جانا دینی ضرورت ہے دنیاوی ضرورت بیمار ہو گئی محرم کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی یہ دنیاوی ضرورت ہے تو دینی ضرورت یا کوئی دنیا کی ضروری ضرورت اس کے اندر تم جاؤ باقی فضول فالتو بیکار گھروں سے باہر مت گما کرو یہ فتنے کا زمانہ ہے انسان اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر میں سلامت رہتا ہے اور دینی بہنوں سے ایک بات یہ بھی عرض کرو تعلیم کی نسبت پر دین کی مجلس میں دوسروں کے گھر ہمارا جانا ہوتا ہے تو وہاں جا کر کے تعلیم سنی دینی مجلس میں بیٹھے ختم ہو کر کے فوراً گھر پر آ جاؤ زیادہ دیر بیٹھ کر کے ادھر ادھر دنیا کی بات چیتیں مت کرو ماشاءاللہ ہم حدیث سنتے ہیں دینی بات سنتے ہیں اس کے بعد دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتوں کے اندر سارا ثواب اور نورانیت ختم کر دیتے ہیں تعلیم ختم ہوئی فوراً باہر نکل جاؤ اور دوسری ایک خاص بات کسی کے گھر جاؤ تو دین کی بات سننے کی نیت سے تعلیم کی مجلس سننے کسی کے گھر جا کر کے یہ نہیں دیکھنا ان کے گھر میں فرنیچر کیسا بنایا ہے کرٹن کیسے ہیں ان کی کارپیٹ کیسی ہے ان کا شو کیس کیسا ہے ان کے یہاں کچن کا سامان کیسا ہے یہ سب دیکھنے کے لیے نہیں پھر وہاں سے گھر آنے کے بعد گھر میں ڈیمانڈ چالو ہو جاتی ہے کہ ایسا اپنے گھر میں بھی ایسا اپنے گھر میں بھی تو دین سیکھنے گئے تھے کہ دنیا کا تماشا دیکھنے گئے تھے یہ دو پوائنٹ خاص یاد رکھے ہماری دینی بہنیں تعلیم ختم ہو گئی دنیاوی بات چیت نہیں فوراً اپنے اپنے گھر نکل جاؤ اور دوسروں کے یہاں جا کر کے ان کی دنیا مت دیکھو کیسا ان کا فرنیچر ہے کیسا ان کا مکان ہے کیسے کرٹن ہے کیسے کچن کا سامان ہے دنیا مت دیکھو دین دیکھو اور دین لے کر کے واپس آ جا ول یسڑوں کا بئی کا تمہارا گھر تم کو سمو کر کے رکھے بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت جاؤ فتنوں کا زمانہ ہے مرد ہے تو حلال روزی کمانے کے لیے جائے جاب پر جاوے شاپ پر جاوے حلال روزی کمانے کے لیے کش میں جاوے نماز کی جماعت کے لیے مسجد میں آوے یہ دینی کام ہے اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وب کی اللہ خطی اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے رو اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے رو اس امت میں کیسی رونے والی عورتیں تھی ایسی رونے والی عورتیں تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی تابیہ نیک صالحہ عورت ولیہ عورت گزری ہے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ رات کو تحجد پڑتی اور اس کے بعد اللہ کے سامنے رونا چالو کرتی مکان بھی کچے تھے مسجد بھی کچی تھی مسجد میں بھی کارپیٹ نہیں ہوتی تھی ٹائلز نہیں ہوتے تھے مٹی پر نماز پڑھتے تھے حدیث میں ہے نا کہ ایک دن رات کو مسجد بارش ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھائی تو کیچڑ پیشانی بھر لگ گیا کچی مسجد تھی وہ زمانے میں گھر بھی لوگوں کے کچے ہوتے تھے تو حضرت رابعہ بسری جہاں بیٹھ کر کے فجر کے بعد روتی تھی تو اتنا روتی تھی اتنا روتی تھی کہ جہاں ان کے آنسو کا پانی گرتا تھا اس جگہ پر ان کے آنسو کے پانی کی وجہ سے گھاس اگتی تھی پانی نہیں ڈالنا پڑتا تھا اتنا روتی تھی وہ اللہ کے ساتھ آنسو کے گرنے سے گھاس اگتی اتنی وہ رونے والی عورت تھی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وب کی اللہ خطیتک اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے رو یہ تین چیز حضور نے فرمائی کہ جس نے بھی اس پر عمل کیا اس کو نجات مل جائے گی ایک عملک علیہ کا لسانک زبان کو قابو میں رکھو ولی کا بیتک گھر تم کو سما کر کے رکھے تیسری چیز اپنے گناہ پر رو جس نے بھی یہ تین کام کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو یقیناً نجات عطا فرما دیں گے جس نجات کی سب کو تلاش ہے اور دیکھو زبان کو قابو رکھنے قابو میں رکھنے پر ایک واقعہ قرآن میں آیا نا کتنا پیارا واقعہ ہے سور مریم کے اندر کہ حضرت مریم کو بچہ ہو گیا اللہ کی قدرت سے ہوا کوئی مرد نہیں بغیر مرد کے ہمارا ایمان دیکھو یہ عقیدہ ایمان بچوں کو بھی سکھاؤ کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے اس میں ان کی شادی بھی نہیں ہوئی کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اللہ کی قدرت سے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا آتا فرمایا اب جب ایک سرپرائز چیز ہو گئی نا کہ شادی بھی نہیں مرد کا ٹچ بھی نہیں اور جو ہے لڑکا ہو جائے تو لوگ سوال کرتے ہیں تو لوگوں نے حضرت مریم کو بھی سوال کیا جب وہ پبلک میں گئی جنگل میں بچہ ہوا پھر پبلک میں گئی تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا یا اخت ہارون ماں کان ابو کمر سو ماں کانت ام کی بغیا فارت علئی کالو کئی من كان في مہدی صبيا لوگوں نے کہا مریم سولہ سال کی عمر تھی سکسٹین ایئر ایج حضرت مریم کی اس وقت بچہ ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا مریم یہ بچہ کہاں سے لائی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی سوال کرے تو جواب مت دینا بلکہ یہ کہنا انی نظر تو رحمانی سوما فلن اکل آج تو میں نے روزے کی منت مانی ہے اسی لیے میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گی دیکھو اس زمانے کا روزہ کیسا تھا کہ روزے میں نی بولنے کی بھی من ایسے روزے ہوتے تھے وہ زمانے میں اللہ نے ہماری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری اس امت کے لیے کتنا آسان روزہ رکھا کھانا بن پینا بن اور شہوت کے کام بن بس تین چیز کا روزہ ہے ہمارے واسطے اور اس زمانے کے اندر بات کا بھی روزہ ہوتا تھا اگر آج کے زمانے میں ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا بات کا روزہ اور وہ بھی آپ کے یہاں کہ صبح پونے چار بجے بات بند کرو شام کو نو بج کے پانچ منٹ پر بات چالو کرو کتنا بھاری روزہ ہو جاتا ہے یہ تو حضور کی برکت ہے کہ اللہ نے اتنا آسان فرما دیا ہم لوگوں کے واسطے بات کر سکتے ہیں لیکن حدیث میں فرمایا کہ اچھی بات بولو زبان سے روزی کی حالت میں قیمت مت کرو وہ دو عورتوں کا قصہ ہے نا حدیث میں کہ ان دو عورتوں کو روزہ میں بہت تکلیف ہوئی تو ان کو جب وامٹ ہوئی تو وامٹ کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلے تو گوشت کائی کا نکلا انہوں نے روزہ رکھ کے کسی کی گیبت کی تھی اور گیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا تو حضرت مریم کو بچہ پیدا ہوا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو کہہ دیا کہ آج تو میرا روزہ ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی انی نظر تل رحمانی سو تو یہ چپ رہنا ہے نا بہت ساری بیماریوں کی دوا ہے اور بہت سارے فتنوں کا علاج ہے چپ رہنا ہماری دینی بہنیں اگر فیملی لائف کے اندر اس پوائنٹ کو سمجھ لے تو دنیا جنت بن جائے گی انشاءاللہ دنیا جنت ہے یاد رکھ لو یہ چپ رہنا جو سیکھ لے نا دنیا جنت ہے اب شوہر ہے بیچارہ گھر سے باہر گیا کام کاج کر کے آیا دماغ پر پچاسوں ٹینشن گھر میں آ کے کچھ بول بال دے ہوئے تو سن لینے کا اب تم سامنے ریپلائی کرنے جاؤ تو دو طرف سے بات چالو ہوئے تو بچے جو ہے مدرسے کے پروگرام میں مکالمہ کرتے ہیں تو وہ مکالمہ گھر میں ہو جائے گا پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے چپ رہنے کی یہ پوائنٹ سیکھ لو دنیا میں جنت ہو جائے گی انشاءاللہ فیملی لائف کے اندر اور جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کبھی خسر کبھی ساس کچھ بول وے سن لینے کا چپ چاپ جو بھی سننے کی عادت ڈال وے بولنا نہیں سامنے ریپلائی نہیں کرنا سمجھو اس کا گھر اس کی فیملی دنیا میں انشاءاللہ جنت بن جائے گی تو حضرت مریم نے بھی یہی کیا نظر تل رحمانی سو فلن اکلم اليوم انسیا آج میں نے روزہ رکھا میں کسی سے بات نہیں کروں گی چپ تو حضرت مریم چپ رہی تو اللہ تعالیٰ نے آج پیدا ہوئے کل پیدا ہوئے دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی اللہ نے اور وہ بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری ماں پہ شک مت کرو میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کروایا اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے پیدا فرمایا ہے یہ کیسے ہوا ایک عورت چپ رہی اس پر توہمت لگی الزام لگا بہتان لگا وہ عورت چپ بیٹھی رہی تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو زبان عطا فرما دی اور وہ بچہ بولا کال عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت تو بالصلاة والزکاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ووم اباسو حیا اتنی لمبی بات وہ بچہ بولا اور وہ بات قرآن میں موجود ہے تو دینی بہنوں میرے مسلمان بھائیوں من سکتا نجا جو چپ رہنا سیکھ لے وے وہ بڑی بڑی مصیبت سے نجات پاتا ہے بڑی بڑی مصیبت سے ایک جگہ پر ایک بڑا فتنہ بہت دنوں تک فتنہ چلا اس وقت میرے پیرو مرشد حضرت اکدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ حیات تھے بڑے بڑے لوگ آ کے حضرت کو پوچھتے فتنے میں کیا کرنے کا ایسا فتنہ چل رہا ہے حضرت نے فرمایا آنکھ کھلی رکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے کان کھلے رکھو سنو کیا ہو رہا ہے زبان بند رکھو اپنے کو کچھ نہیں بولنے کا لوگ بولے سن لینے کا ہو رہا ہے سب کچھ دیکھتے رہو اپنی زبان بند رکھو تو انشاءاللہ تمہاری فتنے سے حفاظت ہو جائے گی یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ کو جہاں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں جہاں ایسی بات ہوتی ہے وہاں جا کے میری رائے یہ ہے بیٹھا رہے چپ چپ میری رائے ہے کیا اتنے تو فتنے ہو رہے ہیں اب تو اپنی ایک رائے ڈال کر اور آگ لگانا چاہتا ہے چپ چپ بیٹھا نہیں اپنے آپ کو فتنے سے بچاؤ یہ بہترین دوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی املک علیہ کا لسان کا زبان پر قابو رکھو من سکتا نہ تو یہ تین باتیں حدیث میں ارشاد فرمائی اپنی زبان پر قابو رکھنا گھر میں رہنا اور اپنے گناہ کے اوپر رونا اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں کی برکت سے انشاءاللہ نجات فرما دیں گے کس قصے کا میں نے اور وعدہ کیا تھا ایک تو حضرت اقبا بن عامر کی بات سنائی مصر کی ایک بات اور سناؤ ہماری دینی بہنوں کے لیے خاص طور پر ایجپت میں بہت بڑے بڑے اسلامک ہسٹری وہاں بہت ہے اور ہسٹری بھی ہزاروں سال پرانی ابراہیم علیہ السلام بھی ایجپت گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اماں حضرت حاجرہ ایجپشین حضرت حاجرہ ایجپشین ہے جو زمزم ملا جن کی برکت سے حضرت حاجرہ وہ تو ایجپشین پرنسس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے تھے تو اس وقت ان کی وائف ان کے ساتھ تھی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سارا فرسٹ وائف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے ساتھ ایک لمبا قصہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ایجپشن کنگ نے اپنی بیٹی پرنسس حضرت سارا کی خدمت میں دی تھی پھر حضرت سارا نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اس کے ساتھ آپ دوسری شادی کر لو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ایجپشین وہ ایجپٹ سے ہے مصر کی پرنسس ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے وہ سیریا گئی پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ رکھ کے گئے اور وہ زمزم والا قصہ ہوا ایجپٹ میں تو اپنی بہت بڑی ہسٹری ہے بعد میں صحابہ کا زمانہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا زمانہ آیا پھر حضرت علیہ السلام اور ان کی امی کا زمانہ آیا اور پھر علیہ السلام کی شادی کا زمانہ آیا پوری ہسٹری ہماری ایجپٹ سے بھری ہوئی بعد میں صحابہ کرام کا مبارک زمانہ آیا پھر تابین کا زمانہ آیا پھر بڑے بڑے علماء ایک سے ایک محدث کا زمانہ آیا مشرا میں بہت بڑی ہسٹری ہے ہماری تو وہاں ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے اللہ والے ان کی قبر کے اوپر ان کی قبر کے قریب بھی جانا ہوا ان کا نام شاید کبھی آپ نے نہ سنا ہو بہت سے علماء میں بھی جو قرات پڑے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کا نام حضرت امام ابو الحسن طاہر ابن غلبون یہ سبا اشرا جو قرات پڑھتے ہیں نا وہ الگ الگ اسٹائل سے قرآن پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک یوم الدین الگ الگ جو قرآن پڑھنے کے جو ہیں ہے اس کے ایک بڑے قرات کے امام ہے یہ امام ابو الحسن طاہر ابن غلبون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بھی قبر وہیں اجپت میں ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں قبر ہے وہیں پر ان کی قبر ہے اور ابھی آج تعلیم میں سنا نے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر بھی وہیں پر ہے تو امام ابو الحسن طاہر بن غلبن کی قبر کے پڑوس کے اندر ان کی بیٹی کی قبر ہے جس قبر کے بارے میں نام مشہور ہے اور وہاں کی ایجپشن ہسٹری کی جو بک اس میں بھی نام لکھا ہوا ہے سیدہ اروسا سیدہ عربی میں کہتے ہیں سردار بڑی عورت اور اروسا کہتے ہیں دلہن تو اس لڑکی کا نام ہی وہاں فیمس ہے سیدہ اروسا اور اس لڑکی کا قصہ میں نے ایک ایجپشن ہسٹری میں عربی کتاب میں پڑھا عجیب قصہ وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسی نیک اور دیندار اور پاک دامن لڑکی تھی کہ اس نے پوری زندگی کے کے اندر اپنے ابا سوا کسی دوسرے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا پوری زندگی میں اپنے ابا کا چہرہ دیکھا اس کے علاوہ کسی مرد کا چہرہ نہیں دیکھا اتنی نیک اتنی صالحہ اتنی حیا والی اتنی شرم والی یہ لڑکی تھی جب وہ بڑی ہوئی جوان ہوئی تو ان کے ابا جان نے اس لڑکی کی شادی کرائی شادی کرائی اپنے بھتیجے کے ساتھ دونوں کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد جب ان کے شوہر اس لڑکی کے پاس گئے اور جا کر کے اس لڑکی کو ہاتھ لگایا سید آروسا تو اس لڑکی نے جس نے زندگی کے اندر کبھی کسی مرد کا چہرہ نہیں دیکھا تھا باپ کے سوا اس کو جب اس کے شوہر نے ہاتھ لگایا تو اتنی شرم آئی اتنی شرم آئی کہ پورے بدن کے اندر بال سے لے کر پیر تک کپ کپی آ گئی کانپنے لگی وہ لڑکی پسینہ نکلنے لگا شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گئی اتنی پانی پانی ہو گئی اور اتنی کانپنے لگی کہ اسی وقت پر اس لڑکی کا انتقال ہو گیا کیسی حیا شرم والی وہ لڑکی رہی ہوگی اسی لیے اس کو کہتے ہیں سیدہ عروسہ یعنی ایسی سیدہ لڑکی سردار لڑکی جو دلہن بن کے گئی تھی اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا کسی حیا شرم والی وہ لڑکی رہی ہوگی اور اسی کتاب میں اس لڑکی کی یہ کرامت لکھی ہوئی ہے کہ آج تک اگر کوئی آدمی جا کر کے اس لڑکی کی خبر کے اوپر ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کر کے دل میں اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرے ہاتھ رکھے کوئی آدمی آج بھی تو کتنی بھی ٹھنڈی کی موسم ہوگی ہاتھ رکھنے والے کے بھی پورے بدن کے اوپر پسینہ چھٹ جاتا ہے آج تک اس لڑکی کی کرامت وہاں پر ہم کو تو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ عمل کرے تاکہ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس لڑکی کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اپنے دل میں اپنے گناہ کو سوچے تو اس کے پورے بدن کے اوپر پسینہ چھوٹ جاتا ہے کسی کسی حیا شرم والی ایگزامپل حیا اور شرم ایسی لڑکیاں اس امت کے اندر گزری اللہ آج کے زمانے کی ہماری دینی بہنوں کو حیا اور شرم آتا فرمائے عفت اور پاک دامنی نصیب فرمائے ایک عورت ذات میں جو سب سے بڑا کمال اور خوبی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے الحیا شوبت من المان حیا اور شرم یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے دسمبر میں مستورات میں بہت سارے بیان ہوئے تھے مجھے یاد نہیں میں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ نہیں پھر بھی سنا دیتا ہوں سنا یہ بار بار سناتے تھے ایک حدیث خاص طور پر دینی بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے رب کاسیات ان آریات ان مائلات ان ان ممیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہے جو کپڑے پہنتی ہے اس کے باوجود وہ ننگی ہے حدیث ہے یہ حضور کی مشکات شریف میں موجود ہے یہ کاسیاتن آریاتن کپڑے پہنتی ہے پھر بھی ننگی ہے وہ کیا میننگ حدیث کا حدیث کا ایک میننگ یہ نکلتا ہے کہ اتنے کم کپڑے پہنے کہ کپڑے پہننے کے باوجود بدن دکھتا ہے آج تک آج کل ہماری دینی بہنیں فیشن میں اسٹائل میں ایسے کپڑے پہنتی کہ جو یہاں سے ہوتے ہیں کندھے سے سولجر سے پورا ہاتھ کھلا ہوا رہتا ہے کوئی بہت بہت تو اتنے تک پہنتی پھر یہاں سے پورا ہاتھ کھلا رہتا ہے یہ بھی غلط پھر اسی طریقے سے نیچے والے کپڑے اتنے اونچے کہ یہ پنڈلی دکھتی ہے گلے کے اوپر اتنا بڑا کٹ ہوتا ہے کہ یہ سامنے کا گلا اور سینا نظر آتا ہے کپڑے پہنتی ہے پھر بھی وہ ننگی ہے بال کھلے رہتے ہیں گردن کھلی رہتی ہے گلا کھلا رہتا ہے اور دوسرا میننگ یہ ہے کہ اتنے پتلے کپڑے پہنے تو ایسی سوٹ آ رہے ایک سے اتنے پتلے کپڑے پہنے کہ اس کے اندر سے بدن نظر آوے باڈی نظر آوے یہ بھی کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہے تیسرا میننگ حدیث شریف کا یہ ہے کہ اتنے فٹنگ والے کپڑے پہنے کہ پوری باڈی کی سائز دوسرے مرد کو نظر آوے سائز باڈی کی اتنے فٹنگ والے کپڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کا سیاتن آریات بہت سی کپڑے پہننے والی ننگی ہے مائلاتن ممیلات خود مردوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے خود مردوں کی طرف وہ کھینچ کے جاتی ہے ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث میں اخیر میں فرمایا کل ہن فنار ایسی عورتیں جہنم میں جلے گی جہنم کی خوشبو بھی نہیں پائے گی وہ عورتیں سخت بات ہے حدیث کے اندر دو موقع الگ ہیں کوئی عورت صرف اپنے گھر میں اپنے ایک دم کلوز محرم اپنے شوہر اس کے لیے اس طرح کے کپڑے پہنے کوئی گناہ نہیں اپنے شوہر کے لیے لیکن ایسے کپڑوں کو پہن کر کے غیر محرم کے سامنے آنا گھر سے باہر نکلنا شادی منگنی کے فنکشن میں جانا مارکیٹ میں بازار میں گھومنے کے لیے جانا تفریح کے لیے پھرنے کی جگہوں کے اوپر آؤٹ سائڈنگ میں جانا ایسے کپڑے پہن کر کے یہ ہے فنار جہنم میں لے جانے والی چیز اسی لیے ایسے کپڑوں کو پہن کر کے پرائے مرد کے سامنے آنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے گھر کے باہر نکلنے سے بھی بچانا چاہیے یہ چیز جہنم کی آگ میں جلانے کا ذریعہ بنی کتنی پیاری بات اللہ نے قرآن میں فرمائی یا ایوہ النبی کل و و المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے نبی اپنی عورتوں سے کہو بیٹیوں سے کہو قیامت تک آنے والی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے بدن کے اوپر جھاڑی موٹی چادر لپیٹ کے گھر سے باہر نکلے حضور کے زمانے میں آج کے زمانے جیسے برقے نہیں تھے وہ تو جب آیت آئی تو موٹی موٹی چادر صحابی عورتوں نے بدن پہ ڈال دی یہ ہو گیا برقع نہ باڈی کی سائز نہ فٹنگ نہ کلر کوئی مسئلہ ہی نہیں جو چادر ملی پورے بدن پر لپیٹی اور چلے کتنا ایزی برقع اسی لیے یہ حیا اور شرم عفت اور پاک دامنی اللہ آج کے زمانے میں آتا فرمائے تین باتیں فرمائی نجات کی زبان پر قابو گھر میں زیادہ رہنا اپنے گناہ پر رونا تہجد میں رو افطار میں رو اور دعا قبول کرانے کی جو ترتیب میں نے شروع میں بتائی اس چیزوں کو یاد رکھ لو اچھی طرح اور اس ترتیب سے دعا کرو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرما لیں گے اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرماوے اپنی رضا اور اپنی خوش ندی کا ذریعہ بناوے اپنا فضل و کرم فرما دے تو چھوٹی چھوٹی بات آخر میں بتلا دوں دیکھو اپنے گھروں کے اندر ایک باکس بنا اس کا نام ہو صدقہ باکس اور گھر کے اندر روز روز ایسی عادت بنا نہیں تو ویک میں ایک مرتبہ دو مرتبہ کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس کے اندر صدقہ ڈالے صدقہ جو ہے نا اپنی نیت سے کہ میری نیت سے میرے شوہر کی نیت سے میرے بچوں کی نیت سے میرے مکان کی نیت سے میری دکان کی نیت سے میرے پیسوں کی نیت سے اس طرح الگ الگ نیت کر کے صدقہ ڈال اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ بلا مصیبت کو دور فرما دیتے بلا دور ہو جاتی ہے اور بچوں کو بچپن سے صدقہ کرنے کی عادت بنتی ہے ان کو بھی صدقہ کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے پھر جب وہ باکس پورا بھر جاوے مسجد کے کلیکشن میں مدرسے کے کلیکشن میں وہ جمع کروا دینے کا لیکن گھر کے اندر ضرور ایک باکس بناؤ کوئی بھی کام آ جائے چلو بیٹا ایک ڈالر صدقہ کا ڈال دو چل بیٹا تیرے ہاتھ سے ایک ڈالر صدقہ کا ڈال دے ایک ڈالر آدھا ڈالر دو ڈالر جو بھی ملے لیکن ایک فائدہ یہ ہوگا کہ صدقے سے برکت بھی ہوگی صدقے سے بلا مصیبت بھی دور ہوگی اور بچوں کو بھی صدقہ کرنے کی عادت بنے گی اور گھر میں اللہ کی رحمتیں اترے گی لیے ایک صدقہ باکس گھر کے اندر ضرور رکھو یہ بہت فائدے کی اور بہت کام کی چیز اور دوسری ایک بات کل شام کو عصر کے بعد ٹورنٹو میں مسجد ابو بکر کے اندر بہت ہی اہم مجلس ہوئی ہے جس کے اندر بڑی ڈینجر ڈینجر بیماریوں سے حفاظت کی دعائیں جو حدیث میں آئی ہے اور ٹینشن غم مصیبت وغیرہ سے حفاظت کی دعائیں یعنی بہت ہی امپورٹنٹ دعائیں کل شام کی مجلس میں بتائی گئی تھی تو آپ لوگ یہاں واٹس ایپ کے اوپر وہ کل کا بیان بھی اور دوسری چالیس حدیث ہے اس طرح کی وہ آپ لے لیں اردو میں بھی ہے گجراتی کے اندر بھی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ کل شام کو یہ بیان ہوا ہے مغرب سے لے کر اس وقت تک میں پورے شہر سے کہاں کہاں سے لوگوں کے فون ماشاءاللہ آ چکے لوگ خوب اس کو لے رہے ہیں سن رہے ہیں تو سب حدیثیں ہیں اور فائدے والی دعائیں ہیں اور آیتیں ہیں خطرناک بیماریوں کے لیے مصیبتوں کے لیے گھروں میں ڈسیبل جو بچے ہوتے ہیں ان کے واسطے تو وہ بھی آپ لوگ یہاں کسی کے نمبر پر لے لو پھر سب کو پھیلا دو ان شاء اللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرماوے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرماوے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بناوے جتنی باتیں کہی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین درست شریف پڑھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین سبحان وبحمده سبحان اللہ على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا حی یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل ذل جلال والاکرام یا زل جلالی ولی کرام و علاح کم اللہ واہد لا الہ الا انت اللہ انی کنت من الظالمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اے اللہ رمضان کی برکت سے ہم سب کو کامل تقوا عطا فرما دیجیے اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو نیک اعمال کو قبول فرما لیجیے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ مغفرت فرما دیجیے اے اللہ مغفرت فرما دیجیے اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائیے اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائیے اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائیے اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیے اے اللہ سکرات موت سے حفاظت فرمائیے محشر کی ہولناکی سے حفاظت فرمائیے اپنے کرم اور فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائیے اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائیے اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائیے اے اللہ ہماری تمام دینی مجالس کو اس وقت کی مجلس کو قبول فرما لیجیے آپ کی رضا کا خوش ندی کا ذریعہ بنا دیجیے اہل یہ آپ کی بندیاں رمضان میں روزے اور گھریلو کام کاج کے ساتھ محض دین کی نسبت پر یہاں پہنچی اور جنہوں نے دین کی باتیں سنی ان بھائیوں نے دین کی باتیں سنی اے اللہ اس جمع ہونے کو سننے کو کہنے کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دیجیے دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کی رضا آپ کی محبت آپ کے عشق اور پیار کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین